وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون और मूसा السلام کی قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے موسا علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسا علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا یہ یعنی موسا علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ بس ہم نے موسا کو ان کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام کی پرورش فرون کے گھر میں موسا علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوقچے میں ڈال کر فرونیوں کے خوف کی وجہ سے دریا میں بہا دیا اور بہت پریشان ہوئیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور اپنے لخت جگر موسا علیہ السلام کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہا صبر و سکون جاتا رہا دل میں بجز موسا علیہ السلام کی یاد کی اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل جمعی نہ کر دی جاتی تو وہ بے صبری میں راز فاش کر دیتی لوگوں سے کہہ دیتیں کہ اس طرح میرا بچہ ضائع ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھہرا دیا ڈھارس اور تسکین دے دی اور انہیں یقین کامل کرا دیا کہ تیرا بچہ تجھے ضرور مل جائے گا موسا علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بڑی بچی سے جو ذرا سمجھدار تھیں فرما دیا کہ بیٹی تم اس صندوق پر نظریں جما کر کنارے کنارے چلی جاؤ دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے مجھے خبر کرنا تو یہ اسے دور سے دیکھتی ہوئی چلیں لیکن اس انجان پن سے کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ ان کا خیال رکھتی ہوئی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں فرعون کے محل تک پہنچتے ہوئے اور وہاں سے اس کی لونڈیوں کو اٹھاتے ہوئے تو آپ کی ہمجیرہ یعنی بہن نے دیکھا پھر وہیں باہر کھڑی رہ گئیں کہ شاید کچھ معلوم ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہاں یہ ہوا کہ جب آسیہ رضی اللہ عنہ یعنی فرعون کی بیوی نے فرعون کو اس کے خونی ارادے سے باز رکھا اور بچے کو یعنی موسا علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا تو شاہی محل میں جتنی دایا تھیں سب کو بچہ دیا گیا ہر ایک نے بڑی محبت و پیار سے انہیں دودھ پلانا چاہا لیکن بحکم باری تعالی موسا علیہ السلام نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا آخر اپنی لونڈیوں کے ہاتھ باہر بھیجا کہ باہر کسی دایا کو تلاش کرو اور جس کا دودھ یہ پیے اسے لے آؤ چونکہ رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ ان کا نبی موسا علیہ السلام اپنی والدہ کے سوا اور کسی کا دودھ پیے اور اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس بہانے موسا علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچ جائیں لونڈیاں جب آپ کو لے کر باہر نکلیں تو آپ کی بہن صاحبہ نے پہچان لیا لیکن ان پر ظاہر نہ کیا اور نہ انہیں خود کوئی پتہ چل سکا آپ کی والدہ گو پہلے تو بہت پریشان تھیں لیکن اس کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں صبر و سکون دے دیا تھا اور وہ خاموش اور مطمئن تھیں بہن نے انہیں یعنی ان لونڈیوں کو کہا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا ہم اس کے لیے کسی اور دایا کی تلاش میں ہیں یہ سن کر موسا علیہ السلام کلیم اللہ کی بہن فرمایا کہ اگر کہو تو میں ایک دایا کا بتا دوں ممکن ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے وہ اسے پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں یہ سن کر ان لونڈیوں کو کچھ شک گزرا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی اصلیت سے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے اسے گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور کرے گی اس نے فوراً جواب دیا سبحان اللہ کون نہ چاہے گا کہ شاہی میں اس کی عزت ہو انعام و اکرام کی خاطر کون اس بچے سے ہمدردی نہ کرے گا ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے اسے چھوڑ دیا اور کہا اچھا چل اس کا مکان دکھا یہ انہیں لے کر اپنے گھر آئیں اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں دیجیے سرکاری آدمیوں نے انہیں دیا تو بچہ ان کا دودھ پینے لگا فوراً یہ خبر آسیہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی اسے سن کر آسیہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں انہیں اپنے محل میں بلوایا اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ فی الواقع یہی اس بچے کی والدہ ہیں فقط اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئیں کچھ دنوں تک تو یوں ہی کام چلتا رہا آخر کار ایک روز آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ تم محل میں ہی آ جاؤ یہیں رہو سہو اور اسے دودھ پلاتی رہو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا میں بال بچوں والی ہوں میرے میاں بھی ہیں میں انہیں اپنے گھر دودھ پلا دیا کروں گی پھر آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی یہی طے ہوا اور اسی پر فرعون کی بیوی بھی رضامند ہو گئیں موسا علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے فقیری امیری سے بھوک آسودگی سے ذلت عزت سے بدل گئی روزانہ انعام و اکرام پاتی کھانا کپڑا شاہی طریق پر ملتا اور اپنے پیارے بچے کو اپنی گود میں پالتی ایک ہی رات یا ایک ہی دن یا ایک دن رات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت راحت سے بدل دی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہے اللہ ہی کا چاہا ہوا ہوتا ہے اور جس کام کو اللہ نہ چاہے ہرگز نہیں ہوتا یقیناً وہ ہر اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کی فرما برداری کرنے والے کے اللہ تعالیٰ دستگیر ہیں وہ اپنے نیک بندوں کے آڑے وقت کام آتے ہیں اور ان کی تکلیفوں کو ٹالتے ہیں اور ان کی تنگی کو فراخی سے بدلتے ہیں اور ہر رنج کے بعد راحت عطا فرماتے ہیں صبح نہ ہو اللہ کی ذات کیا ہی پاک ہے اللہ کی شان کیا ہی عظیم ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں اپنے بچے کا صدمہ نہ رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھی سچا سمجھے اور یقین مان لے کہ وہ ضرور نبی اور رسول بھی ہونے والے ہیں اب موسا علیہ السلام کی والدہ اطمینان سے آپ کی پرورش میں مشغول ہو گئی اور اسی طرح پرورش کی جس طرح ایک بلند درجہ پیغمبر کی ہونی چاہیے ہاں رب کی حکمتیں بے علموں کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں وہ رب تعالیٰ کے حکموں کی غایت کو اور فما برداری کے نیک انجام کو سوچتے نہیں ظاہری نفع نقصان کے پابند رہتے ہیں اور دنیا پر ریجھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں جچتا کہ ممکن ہے جسے وہ برا سمجھ رہے ہیں اچھا ہو اور بہت ممکن ہے کہ جسے وہ اچھا سمجھ رہے ہوں وہ برا ہو ایک کام برا جانتے ہوں مگر کیا خبر کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد پوشیدہ کر رکھے ہیں